آیت انسٹھ یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ترجمہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں یعنی چہرے ڈھانپ لیا کرے یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپا لیا کریں روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی پردے کو اس بات کی علامت قرار دیا گیا کہ یہ آزاد مسلمان عورت ہے باندھی نہیں یہ صاحب عزت نیک وقت ہے بدذات نہیں وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں جو ماضی میں اس بارے میں غلطی ہو گئی یا پردے کے مکمل اہتمام کے باوجود کمی رہ جائے اسے معاف فرمانے والے ہیں اور رحیم ہے کہ مسلمان عورتوں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے حفاظت کا ایسا بہترین انتظام پردے کی صورت میں عطا فرمایا آیت ستر اکہتر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 ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور زبان سے سیدھی سچی درست اور پکی بات کہے اس کو مقبول اعمال کی توفیق ملتی ہے اور اسے گناہ معاف کیے جاتے ہیں تقوا اور زبان کی اصلاح یہ اسباب مغفرت میں سے ہے آیت تہتر ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيماً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک امانت عطا فرمائی ایمان اور احکام الہی یعنی اس کی امانت بس جنہوں نے اس امانت کی مکمل حفاظت کی اور اسے ٹھیک طریقے سے اٹھایا ان کے لیے توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اور مہربانی کا انعام ہے اور جنہوں نے امانت کی حفاظت کی مگر ان سے اس کے اٹھانے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنہوں نے غفلت ضد اور شرارت سے اس امانت کو ضائع کر دیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ترجمہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا بے شک بڑا ظالم بڑا نادان تھا تاکہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی فرمائے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے